حج کے آداب حج کرنے میں تاخیر اور ٹال مٹول ہرگز نہ کیجیے جب بھی خدا اتنا دے کہ آپ اس خوشگوار فریضے کو ادا کر سکیں تو پہلی فرصت میں روانہ ہو جائیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ اس فریضے کو ایک سال سے دوسرے سال پر ٹالتے رہیں قرآن میں ہے اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے انسان کی اس سے بڑی تباہی اور محرومی کیا ہوگی کہ خدا اس سے بے نیازی اور بے تعلقی کا اعلان فرمائے حدیث میں ہے جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ ممکن ہے یہ وہ بیمار پڑ جائے ممکن ہے اونٹنی کھو جائے اور ممکن ہے کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ حج ناممکن ہو جائے مطلب یہ ہے وسعت ہونے کے بعد خام و خواہ ٹال مٹول نہ کرنی چاہیے معلوم نہیں آئندہ یہ ذرائع اور وسعت و سہولت باقی رہے یا نہ رہے اور پھر خدا نہ خواستہ آدمی حج بیت اللہ سے محروم ہی رہ جائے خدا اس محرومی سے ہر بندے مومن کو بچائے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو انتہائی سخت انذار میں تنبی فرمائی ہے حدیث میں ہے جس شخص کو کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم و جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہیے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہے خدا کے گھر کی زیارت اور حج محض اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کیجیے کسی اور دنیاوی غرض سے اس پاکیزہ مقصد کو آلودہ نہ کیجیے قرآن پاک میں ہے اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں احترام والے گھر کی طرف جا رہے ہیں وہ تم الحج اللَّهِ اللہ حج اور عمرے کو محض خدا کی خوشنودی کے لیے پورا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے حج مبرور کا سلا تو جنت سے کم ہے ہی نہیں حج کے لیے جانے کا چرچا نہ کیجیے خاموشی سے جائیے اور آئیے ہر اس رسم اور طریقے سے سختی کے ساتھ بچیے جس میں نمود و نمائش اور دکھاوے کا شائبہ ہو یوں تو ہر عمل کے عمل صالح اور عمل مقبول ہونے کا انحصار اس پر ہے کہ وہ محض خدا کے لیے ہو اور کسی دوسری خواہش کا اس میں آمیزہ بھی نہ ہو لیکن خاص طور پر حج میں اس کا اور زیادہ دھیان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ روحانی انقلاب اور تزکیے نفس و اخلاق کی ایک آخری تدبیر ہے اور جو روحانی مریض اس جامع علاج سے بھی شفایاب نہ ہو پھر اس کی شفا یابی کی امید کسی دوسرے علاج سے بھی کم ہی رہ جاتی ہے حج کو جانے کی وسعت نہ ہو تب بھی خدا کے گھر کو دیکھنے کی تمنا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی آرزو اور حج سے پیدا ہونے والے ابراہیمی جذبات سے اپنے سینوں کے آباد اور منور رکھیے ان جذبات کے بغیر کوئی سینہ مومن کا سینہ نہیں بلکہ ایک ویران کھنڈر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج اور عمرے کے لیے جانے والے خدا کے خصوصی مہمان ہیں وہ خدا سے دعا کریں تو خدا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے حج کے لیے بہترین زاد راہ ساتھ لیجیے بہترین زاد راہ تخوا ہے اس پاکیزہ سفر کے دوران خدا کی نافرمانیوں سے بچنے اور حج بیت اللہ کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے والا بندہ وہی ہے جو ہر حال میں خدا سے ڈرتا ہے اور اس کی خوش حاصل کرنے کا والہانہ جذبہ رکھے قرآن میں ہے وہ فَإِنَّ خَيْرَ خیر التَّقْوَى اور سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لو اور سب سے بہتر زاد راہ خدا کا تخواہ ہے حج کا ارادہ کرتے ہی حج کے لیے ذہنی یکسوئی اور تیاری شروع کر دیجیے حج کی تاریخ کو تازہ کیجیے اور حج کے ایک ایک رکن کی حقیقت پر غور کیجیے اور خدا کا دین حج کے ان ارکان کے ذریعے بندہ مومن کے دل میں جو جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پھر ایک باشعور مومن کی طرح پورے شعور کے ساتھ حج کے ارکان ادا کر کے ان حقیقتوں کو جذب کرنے اور ان کے مطابق زندگی میں صالح انقلاب لانے کی کوشش کیجیے جس کے لیے خدا نے مومنوں پر حج فرض کیا ہے خدا کا ارشاد ہے اور خدا کو یاد کرو جس طرح یاد کرنے کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تم لوگ اس سے پہلے ان حقیقتوں سے بھٹکے ہوئے تھے اس مقصد کے لیے قرآن پاک کے ان حصوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیجیے جن میں حج کا حقیقی وہ اہمیت اور حج سے پیدا ہونے والے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کے لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کتابوں کا مطالعہ بھی مفید رہے گا جن میں حج کی تاریخ اور حج کے ارکان کی خط پر گفتگو کی گئی ہو حج کے دوران جو مصنون دعائیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں انہیں یاد کیجیے اور نبی کے الفاظ میں خدا سے وہ مانگیے جو خدا کے رسول نے مانگا تھا اپنے حج کی پوری پوری حفاظت کیجیے اور دھیان رکھیے کہ آپ کا حج کہیں ان دنیا پرستوں کا حج نہ بن جائے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ آخرت سے آنکھیں بند کر کے سب کچھ دنیا ہی میں چاہتے ہیں وہ جب بیت اللہ پہنچتے ہیں تو ان کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا و وہ فی الاخرت من خلاق خدایا ہمیں جو کچھ دینا بس اسی دنیا میں دے دے ایسے دنیا پرست لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے آپ حج کے ذریعے دونوں جہان کی سعادت و کامرانی طلب کیجیے اور خدا سے دعا کیجیے کہ پروردگار میں تیرے حضور اس لیے آیا ہوں کہ تو دونوں زندگیوں میں مجھے کامران اور بامراد بنا اور یہ دعا کرتے رہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت ہنسن وقنا عذاب النار خدایا ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا حج کے دوران خدا کی نافرمانی سے بچنے میں انتہائی حساس رہی ہے حج کا سفر خدا کے گھر کا سفر ہے آج آپ خدا کے مہمان بن کر گئے ہیں اس سے عہد بندگی تازہ کرنے گئے ہیں حجر اسفر پر ہاتھ رکھ کر آپ گویا خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیمان باندھتے ہیں اور اس کو بوسا دے کر خدا کے آستانے پر بوسہ دیتے ہیں بار بار تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں ایسی فضا میں غور کیجئے کسی معمولی گناہ اور خطا کی آلودگی بھی کتنی گھناونی ہے خدا نے اپنے دربار میں حاضر ہونے والے بندوں کو ہوشار فرمایا ہے وہ فسوخو خدا کی نافرمانی کی باتیں نہ ہونی چاہیے دوران حج لڑائی جھگڑے کی باتوں سے پوری طرح بچے رہیے سفر کے دوران جب جگہ جگہ بھیڑ ہو زحمتیں ہوں قدم قدم پر مفاد ٹکرائیں قدم خدم پر جذبات کو ٹھیس لگے تو خدا کے مہمان کا کام یہ ہے کہ وہ فراغ دلی اور اثار سے کام لے اور ہر ایک کے ساتھ افو درگزر اور فیاضی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ خادم کو ڈانٹنے سے بھی پرہیز کریے خدا کا ارشاد ہے ولا جدا فی الحج اور لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ ہوں دوران حج شہوانی باتوں سے بھی بچنے اور بچتے رہنے کا پورا پورا اہتمام کیجیے دوران سفر جب جذبات کے برنگیختہ ہونے اور نگاہ کے آزاد ہو جانے کا اندیشہ کچھ زیادہ ہوتا ہے آپ بھی زیادہ چوکنے ہو جائیں اور نفس و شیطان کی چالوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور اگر آپ کا جوڑا آپ کے ساتھ ہو تو نہ صرف یہ کہ اس سے مخصوص تعلق قائم نہ کیجیے بلکہ ایسی باتوں سے بھی شعور کے ساتھ بچے رہیے جو شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا باعث بن سکتی ہوں خدا نے ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا ہے الحج اشحرم معلومات فمن فی ہن الحجہ فلا رفت حج کے میں نے سب کو معلوم ہے جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران شہوانی باتیں نہ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص خدا کے اس گھر کی زیارت کے لیے یہاں آیا اور وہ بے حائی اور شہوانی باتوں سے بچا رہا اور فسق و فجور میں بھی مبتلا نہ ہوا تو پاک و صاف ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پاک و صاف پیدا ہوا تھا شاعر اللہ کا پورا پورا احترام کیجیے کسی روحانی اور مانوی حقیقت کو محسوس کرانے اور یاد دلانے کے لیے خدا نے جو چیز علامت کے طور پر مقرر فرمائی ہے اس کو شاعرہ کہتے ہیں شاعر اسی کی جمع ہے حج کے سلسلے کی ساری ہی چیزیں خدا پرستی کی کسی نہ کسی حقیقت کو محسوس کرانے کے لیے علامت کے طور پر مقرر کی گئی ہیں ان سب کی تعظیم کیجیے قرآن میں خدا کا ارشاد ہے اور اے مومنوں خدا پرستی کی ان نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو نہ حرمت کے ان مہینوں کی بے حرمتی کرو نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہیں اور نہ ان لوگوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالو جو اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں اور سورہ حج میں ہے اور جو خدا پرستی کی نشانیوں کا احترام کرے جو خدا نے مقرر کی ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے ارکان حج ادا کرتے ہوئے انتہائی عز و احتیاط بے کسی اور بے بسی کا اظہار کیجیے کہ خدا کو بندے کی عاجزی اور درماندگی ہی سب سے زیادہ پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حاجی کون ہے فرمایا جس کے بال پریشان ہوں اور میلا کچیلا ہو احرام باندھنے کے بعد ہر نماز کے بعد ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت اور ہر صبح کو نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھیے یہ ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک میں حاضر ہوں خدایا میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے نعمت سب تیری ہی ہے ساری بادشاہی تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں عرفات کے میدان میں حاضر ہو کر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجیے قرآن کی ہدایت ہے ثم افیض من حیث افاد الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم پھر تم اہل مکہ بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے اور سارے لوگ پلٹتے ہیں اور خدا سے مغفرت چاہو بلا شبہ خدا بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا کے نزدیک عرفے کا دن تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہے اس دن خدا آسمان دنیا پر خصوصی طور سے متوجہ ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنے حاجی بندوں کی عاجزی اور درماندگی کی حالت پر فخر کرتا ہے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے پریشان دھوپ میں میرے سامنے کھڑے ہیں یہ لوگ دور دور سے یہاں آئے ہیں میری رحمت کی امید انہیں یہاں لائی ہے حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا اس فخر کے بعد لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور عرفے کے دن میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں کہ اتنے کسی دن بھی نہیں بخشے جاتے مینا میں پہنچ کر انہی جذبات کے ساتھ قربانی کیجیے جن جذبات کے ساتھ خدا کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تھی اور قربانی کے ان جذبات کو اپنے دل و دماغ پر اس طرح طاری کیجیے کہ زندگی کے ہر میدان میں آپ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں اور زندگی واقعی اس عہد کی عملی تصویر بن جائے کہ ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک الحو بے شک میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں حج کے ایام میں برابر خدا کی یاد میں مشغول رہیے اور کسی وقت دل کو اس ذکر سے خالی نہ ہونے دیجیے خدا کی یاد ہی تمام عبادتوں کا اصل جوہر ہے خدا کا ارشاد ہے وزقر اللہ فی ایام معدودات اور خدا کی یاد میں مشغول رہو گنتی کے ان چند دنوں میں اور فرمایا فضا فضئی تم مناسب کم فضکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکر پھر جب تم حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب خدا کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حج کے ارکان کا مقصود ہی یہ ہے کہ آپ ان ایام میں مسلسل خدا کی یاد میں ڈوبے رہیں اور ان دنوں میں اس کی یاد اس طرح دل میں رچ بس جائے کہ پھر زندگی کی ہما ہمی اور کشمکش میں کوئی چیز اس کی یاد سے آپ کو غافل نہ کر سکے جاہلیت کے دور میں لوگ ارکان حج ادا کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے اور ڈینگے مارتے تھے خدا نے ہدایت دی کہ ایام خدا کی یاد میں بسر کرو اور اسی کی بڑائی بیان کرو جو واقعی بڑا ہے خدا کے گھر کا پروانہ وار طواف کیجیے خدا کا ارشاد ہے اور چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے جس میں سے ساٹھ رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں چالیس دن کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بیس ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے پچاس بار بیت اللہ کا طواف کر لیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے